پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنی رب کی راہیں چل کر تیرے لیے نرم و اسان ہے اس کے پیٹ سے ایک پئی کی چیز رنگا برنگ نکلت ہے جس میں لوگوں کی تندرست ہے بے شک اس میں نشان ہے دیان کرنے والوں کو